یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں اب ذرا ان سے دعا مانگو پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے